حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے استحاضے کا خون آتا تھا تو مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا خون آ رہا ہو اور یہ سیاہی مائل خون ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے تو نماز سے رک جاؤ اور جب دوسرا خون یعنی استحاضے کا ہو تو وضو کر کے نماز پڑھا کرو یہ تو رگ کا خون ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو سولہ